مسلمان نے مجھے پوچھا نا گا متاثرین والی بات اچھا میں نے کہا کہ متاخرین میں جو ہے نا حافظ ابن حجر اور زبی کا اور مقام ہے ہاں جی, ہاں جی۔ یہ دونوں جال کے بارے متقدمین کے ساتھ ملائیں گے ہاں اگر کوئی تعارف واقع ہو گیا نا ہاں جی۔ تو حافظ ابن حجر کا اور زابی دونوں کا تعارف واقع ہے ولید بن زوران کے بارے میں جی۔ تو رے گئے ابن احبان میں نے کہا بیٹی کی بھی توفیق ہے ہاں تو بیٹی کی توفیق جو ہے نا ابن اجمبان کے ساتھ مل کر کافی ہو گئی دیکھی تو متاخرین میں سے نہیں ہے بالکل میجر تو چلو آٹھویں صدی کے ہیں وہ تو اربھی کے نہیں پانچویں کے ہیں ہاں جی۔ اس کو کیا جواب